ہم کو کر دے آپ حضرات نے سنا کہ یہ کوئی عام واد و نصیحت نہیں ہے ایک جس کو دورہ علمیہ کہا جاتا ہے ہمیں بھی صرف ایک دن یا دو دن پہلے بلکہ پرسوں ہمیں کچھ تفصیل معلوم ہوئی ہے جب ہم بہار پٹنہ سے کہیں باہر پروگرام کے لیے جا رہے تھے محترم شیخ عبدالحفی شیخ حسیب سلمہ کا ٹیلی فون آیا کہ ایسا ایسا پروگرام ہے تب مجھے پتہ چلا کہ دروس علمیہ ہے یہ خصوصاً اربعین نبوی پر اللہ رب العالمین نے اس امت پر بڑا کرم کیا کہ کہا جاتا ہے ہمارے بعض سلف کہا کرتے تھے کہ لوگوں الملا ایکت السما اس شریعت کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے بھیجا ہے اس کی حفاظت یہ دو جگہ رہی ایک تو آسمان سے آنے میں اور دوسرا زمین پر آ جانے کے بعد لوگوں میں پھیلانے میں تو جب اللہ رب العالمین نے آسمان سے اس وحی کو نازل کیا اس وحی کو جب آسمان سے نادل کیا تو اللہ تعالیٰ کے پاس سے لے کر نبی علیہ السلام تک تک کے پاس پہنچنے تک اس وحی کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کرائی ہے فرشتے ذرہ برابر کوئی اپنی طرف سے کوئی بات اس میں داخل نہیں کر سکے کیوں آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر فرشتوں کو جب اپنے نبی کو رسول و پیغمبر بنا کر بھیجنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر فرشتوں کا پہرا مقرر کر دیا اتنا تو سب لوگ جانتے ہوں گے تاکہ کوئی دنیا میں کسی کاہن کا معقل اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ کر کے کوئی بات وہی میں ملا نہ سکے فیدا خطف فل خط فتح ثاقب اب اگر اللہ تعالی کی بات سننے کے لیے کوئی موکل گیا تو اللہ فرماتے ہیں جیسے وہاں پہنچا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آگ کا انگارہ دے کے بیٹھا رکھا ہے فرشتے وہیں سے مار کے اس کو جلا دیتے ہیں ف شہاب شہابن ثاقب سمجھو ایک قسم کا میزائل وہاں رکھا ہے ایسا پیچھا کرتا ہے اس کو جلا کے ختم کر دیتا ہے تو وہی آئی خالص ذرہ برابر اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکی یہ تو شیطانوں سے اللہ نے محفوظ رکھا لیکن اس زمین پر آ جانے کے بعد شیاطین انس آپ حضرات جانتے ہیں کہ شیطان دو طرح کے ہیں ایک ہے شیاطین جن اور دوسرے نے انس جنوں میں شیطان اور انسوں میں اور دونوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں اور دونوں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں کل اعوذ برب الفلق من ما خلق غاسق اذا شراث کل اعوذ برب الناس ملک الناس من من الوسواس الخناس من والناس تو دو طرح کے شیطان آسمان سے جب اللہ نے وہی کا نزول کیا تو اس وحی میں باطل کی ملاوٹ نہ ہو سکے شیطان کوئی بات اللہ کی وہی نبی کے فرمان میں شامل نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے کس کو مقرر کیا فرشتوں کو لیکن جب زمین پر وہی آ گئی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے وہی الہی اور یہ دین و شریعت کتاب و سنت آگے پہنچانے کی باری آئی صحابہ سے تابعین تابعین سے طب تابعین اور آج تک تو یہاں اب اس شیطان سے زیادہ نقصان دہ شیاطین ان سے کے بجائے شیاطین جن جن کو کہا جاتا اہل بدا اہل اہل احوا اہل ہوا گئے نا جو کہا جاتا ہے مبتدعین یہ جو شیاطین ان سے تھی ان سے اس دین و شریعت کو کی حفاظت کرنے کے لیے اب فرشتوں کا کام ختم ہو گیا اب قیامت تک اس وحی کی حفاظت جو کتاب اللہ سنت رسول کی شکل میں ہے اہل بدا یا شیاطین انس کی ملاوٹ سے اس کی حفاظت یا اس کا غلط معنی مفہوم بیان کر کے تحریف اور تبدیل سے اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہل الحدیث کو پیدا کیا ہے سمجھ گئے نا اسی لیے ہمارے صرف کیا کہتے الملا ایک تو حراس السما آسمان سے جب وہی آئی زمین تک تو اس کی حفاظت اللہ نے کس کے ذریعے کی کس کی ذمہ داری تھی فرشتوں کی وہ حراس الارض لیکن اس زمین پر اس زمین پر جب آ گئی وہی اور یہاں اس کی تعلیم و تعلم کی نوبت آئی اور دعوت و تبلیغ کی تو اب اس سے وہی کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہل الحدیث کو منتخب کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ جیسے آج تک ہمارے اسلاب سے اللہ نے کام لیتا رہا لیا اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ان کے خلف سے یہ کام لیتا رہے جن اہل علم نے اس شریعت کی اس دین کی اس وحی کی حفاظت کیا ہے ان میں ایک بڑے مشہور عالم جانتے ہیں امام نووی ہیں جن کو آپ نے بھی نام سنا امام ابو زکریہ یحییٰ بن شرف انوی ہاں؟ مصر کی پیدائش ہے شام میں آ کر کے انہوں نے زندگی گزاری بڑے ذہین اور فتین تھے اور ان کے اندر علم کا شوق اس قدر تھا آج اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ ہمارے طلبہ کے اندر اللہ تعالیٰ یہ جذبہ پیدا کر دے کہتے ہیں کان یا دور علماء کے پاس ایک دن میں بارہ سبق پڑھتے تھے کتنا بارہ یعنی بارہ عالم کے پاس دن میں جاتے رہے صرف علم حدیث حاصل کرنے کے علم حاصل کرنے کے لیے چھ سو اکتیس میں سات سو اکتیس میں اللہ چھ سو اکتیس میں ان کی ولادت ہوئی ہے چھ سو سکس ہنڈریڈ ہاں اور تھرٹی ون ہاں کیا کہیں گے تھرٹی ون چھ سو اکتیس لکھ لیے چھ سو اکتیس میں تھرٹی ون میں ان کی پیدائش ہوئی اور سات سو چھہتر سکس ہنڈریڈ سیونٹی سکس میں ان کی وفات ہوئی طلب علم کے لیے جو قربانی دیتے رہے دن رات ہم نے کہا روزانہ کتنے استاد سے پڑھتے تھے یہ بارہ اللہ نے عالم بنایا اور اللہ نے ان سے بڑا کام لیا بڑے حقو تھے بے باک تھے باطل سے کبھی سمجھوتا نہیں اور نہ باطل کے کبھی ساتھ دیتی تھی یہی عالم ربانی کا کردار ہوتا ہے کہ کبھی وہ دنیا کے پیچھے بکتا نہیں گردن کٹ جائے لیکن حق پر قائم امام بخاری کے ساتھ کیا ہوا کبھی باطل سے سمجھوتا نہیں کیا احمد بن حنبل سالوں جیل میں رہے کبھی باطل سے سمجھوتا نہیں کیا سمجھ گئے نا کیوں کہا جاتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب احبار سے پوچھا کہ امت کیسے گمراہ ہوتی ہے کہا تین قسم کے لوگ برے ہو جائیں تو پوری امت پوری امت ڈوب جاتی ہے نمبر ایک حاکم اگر بے دین و بادشاہ تو پورا ملک بے دین نمبر دو تیر اگر خراب نکل گیا پھر سمجھتے ہیں نا عابد بزرگ جس کو لوگ اللہ والا سمجھتے ہیں وہ اگر برائی کرنے لگا تو برائی عام اور ان تینوں میں ان دونوں سے سب سے زیادہ خطرناک تیسرا ہے کون جب عالم بے دین ہو جائے اور عالم سرات مستقیم سے بھٹک جائے اسی لیے علماء نے ہمیشہ علماء حق نے ہمارا داری سمجھی کبھی یہ اپنے آپ کو دنیا داروں یا بادشاہوں کے ہاتھ بیچا نہیں ہمیشہ حق کوئی سے کام لیتے رہے سب سے بڑا اس وقت کا بادشاہ ملک ظاہر بے برس جس کی حکومت بڑی مشہور ہے اس نے ایک مرتبہ ایک فتویٰ صادر کرنا چاہا اور تمام اپنے درباری علماء سے دستک فتوا لے لیا کچھ لوگوں نے کہا ہم لوگوں نے تو کر دیا ہے لیکن وہ نوی جو ہے اس کو لوگ بہت مانتے ہیں جب تک وہ فتویٰ نہیں کرے گا ہو سکتا ہے لوگ قبول نہ کریں امام نووی کو بلایا گیا دربار میں ہلکے پھلکے انسان تھے امام نووی آئے تو شاہ بیبرش نے کہا ہے اس پر دستخط کرو کہا پڑھ لوں پڑھنے کے بعد کہا میں دستخط نہیں کرتا میں دستخط نہیں کرتا کہا کہا کیوں اس میں جو آپ نے قرارداد پاس کیے اس میں غیروں پر ظلم ہے اور کسی ایسے فتوے پر ہم دستخط نہیں کر سکتے جس کے نفاذ میں ظلم رعایا پر کیا جائے کہا تم جانتے نہیں کون ہو کون میں ہوں کہا جانتا ہوں آپ بادشاہ سلامت ہیں کہا میں جو چاہوں کر ڈالوں کہا کہ آپ کو اختیار ہے بہرحال پہلے تو تلوار منگایا کہ قتل کریں لیکن اچانک ہاتھ میں لڑزہ تاری ہوا تلوار رکھ دیا کہا چھوڑ دے اس کو چھوڑ دیا لیکن انہیں باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا گئے چلے جانے کے بعد اس نے کچھ بدماشوں کو پیچھے لگایا کہ میرے فتوے کے پر دستخط نہیں کرتا اس کو قتل کر دو لیکن اللہ رب العالمین نے بچایا کیونکہ ان تنصر اللہ ینصرکم اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اللہ تار نجات دی سارے دستخط کرنے والے علماء پہنچے بادشاہ سلامت آپ دیکھتے نہیں کہ آپ کی کیسی نافرمانی کر رہا ہے آپ نے کیوں اس کو چھوڑ دیا تلوار مگا کر کے کہا کہ اللہ کی قسم تلوار سے اس کی گردن مارنا چاہا تو میرے دل میں اتنی ہے بتائی کہ تلوار ہمارے ہاتھوں سے گر گئی ہماری مجبوری تھی تو انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی بڑی کتابیں لکھی اور سب سے میں اپنی زندگی میں ان کی جن کتابوں سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا اور پوری امت اٹھا رہی ہے اور وہ بھی اہل الحدیث خصوصاً وہ شرح مسلم ہے شرح مسلم آج جتنے مسلم صحیح مسلم کے نسخے اکثر و تباہ ہوتے ہیں اوپر جو شرح ملتی ہے امام نووی کی اور ایک چیز اور بتا دیں یہی امام نووی ہیں یہ چیز آپ لوگ یاد رکھیے گا اور کام آئے گا انشاءاللہ امام نووی پیدا کب وفات کب پائے چھ سکس سیون سکس چھ سو کیا بولا میں نے سکس ہاں سکس سیون سکس ہاں سکس سیون سکس کہ ذرا سوچیں اس وقت انتقال ہوئے آپ کیا کہیں گے تو ساتویں صدی ہجری کی ابتدا کیا کہیں گے چھٹی صدی ہجری کا آخر اور ساتویں صدی ہجری کا کی ابتدا یہ چیز نوٹ رکھ لیے گا آپ لوگ کام آئے گی انشاءاللہ اس شرح کے اندر پرانی جو کتابیں ہیں ان میں یہ شرح مسلم شرح مسلم امام نوی کی کتاب الایمان سے لے کر کے آخر تک پچاسوں جگہ انہوں نے نقل کیا ہادا قول ابی حنیفتا وہادا قول الشافعی و قول اہل الحدیث یا وضحب اہل الحدیث آگے بات سمجھ میں امام شافی مذہب حنفی یہ ہے مذہب شافی اور اہل الحدیث مذہب یہ ہے کیا پتا چلا ہاں کیا پتا چلا کہ اس وقت ان کے پیدا ہونے کے پہلے بھی اہل الحدیث موجود رہے کیوں اتنی پرانی کتابوں میں وہ ہوا مذہب و اہل یہ اہل الحدیث کا مذہب ہے اس کا مطلب کہ اس مذہب کے نام کچھ لوگ کہتے ہیں انگریزوں نے پیدا کیا بھائی وہ انگریز کہاں پیدا ہوئے تو اس وقت آئی بات سمجھ میں تو یہ یہ کتاب کون شرح مسلم نمبر دو ریاض الصالحین نمبر تین اربعین نوی اس کتاب کا نام اصل میں اربعون اربا کے معنی آتے ہیں چار اور اربا کی جمع اربعون یعنی چار دس کیا کہیں چار دس کیا کہیں گے چار دس تو کتنا ہو جائے گا چالیس اربعون چالیس سمجھ گئے نا ہمیشہ سے سلف کا ایک بڑا انداز رہا یاد رکھیے گا چالیس حدیثوں پر کوئی کتاب لکھنے کا چالیس حدیثوں پر کوئی کتاب لکھتے تھے بہت سارے علماء نے چالیس اربعون کیا اربعون اربعون بہت سارے علماء نے لکھے تو بہت بان میں لکھے ہم چند کے نام آپ کو بتاتے ہیں اس کو نوٹ رکھیں تاکہ یہ بھی پتا چلے کہ کوئی اس سے پہلے بھی بہت ساری اربعون تھی نوی نے کوئی نئی چیز نہیں لکھی اربعون نمبر ایک سب سے پہلے اس امت میں پوری امت میں پوری امت میں سب سے پہلے جس نے اربعون حدیث لکھا ہے وہ مشہور امام عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ کون ہے امام عبداللہ ابن المبارک مبارک اور یہ امام احمد بن حنبل وغیرہ سے عمر میں بڑے احمد بن حنبل کے اساتذہ کے ہم معاشر ہیں امام عبداللہ ابن مبارک نے سب سے پہلے اربعون لکھی ہے سمجھ گئے نا اربعون اور عبداللہ بن مبارک بات آ گئی تو بتائیں اللہ تعالیٰ سے دعا کر ہمارے اور آپ کے اندر پیدا ہو جائے سو ان کے اندر حدیث کی خدمت کرنے حدیث کے یاد کرنے حدیث کے پڑھنے کا جذبہ کیسا تھا اپنی مسجد میں نماز عشاء ادا کی نماز عشاء ادا کی نماز عشاء پڑھ کر کے فارغ ہونے کے بعد مسجد کے باہر نکل رہے تھے تو پرانے زمانے میں ایسا گیٹ تو ہوتا نہیں تھا ایک لکڑی کا گیٹ بنا اسی پر ٹیکا دے کر کے جوتا پہن رہے تھے کون عبداللہ ابن المبارک اور مؤثر مسجد بند کرنے کے لیے کھڑا تھا کہ مسجد بند کر کے پھر جائے گا مؤثر چابی لے کر کے دروازہ بند کرنے کے لیے مسجد کے دروازے پر کھڑا احمد بن حنبل ایک جوتا پہنے اور دوسرا جوتا پہننے کے لیے ٹیک لگا کر کے کھڑے تھے اتنے میں باہر سے ایک آدمی آ گیا رات کو عشاء کے بعد آیا السلام علیکم وعلیکم السلام مجھے فلاں حدیث سنا دیں وہ اس نے حدیث پوچھا کہ طرح فلاں حدیث کراوی صنعت سے بیان کریں احمد بن حنبل نے حدیث سنا اب عبداللہ بن مبارک نے حدیث بیان کرنا شروع کیا ایک حدیث بیان کی اس نے اور کوئی سوال کر دیا دوسری تیسرا سوال کر دیا بہت دیر تک سوال کرتا رہا اب احمد عبداللہ ابن مبارک جواب دیتے جا رہے ہیں علماء کی بڑی قدر ہوتی تھی موزن بھی ٹھیک ٹھاک تھا اب کہہ تو نہیں سکتا بھائی بحث وہاں جا کر میں کرنا ہے ہاں؟ ایسے نہیں کہا وہ بیچارہ انتظار کیا آخرکار چھوڑ کر کے چلا گیا چھوڑ کر کے چلا گیا بیچارہ چوتھا سوال جواب پانچ سوال کرتا رہا اللہ معزن کہتا ہے ہم اذان فجر دینے کے لیے آئے تو احمد بن حنبل کو ویسے ہی کھڑا دیکھا عبداللہ ابن مبارک کو ہم نے ویسے ہی کھڑا دیکھا جیسے چھوڑ کر کے گئے تھے کے بعد ساری رات جس حالت میں میں چھوڑ کے گیا تھا ابن مبارک اسی حالت میں کھڑے تھے وہ سوال کرتا رہا اور یہ جواب دیتے رہے میں ادان فجر دینے کے لیے رات گزار کے مسجد میں آ گیا اللہ تعالیٰ یہی شوق جذبہ ہم سب کے اندر پیدا کر دے سننے کا بھی اور سنانے کا عمل کا تو ہونا چاہیے سنانے کا بھی ہاں تو پہلے کون ہے عبداللہ ابن المبارک نمبر دو محمد بن اسلم اتوسی محمد بن اسلم محمد بن اسلم اتوسی یہ بھی تا تا وا والا تے نہیں تا اتوسی اللہ اکبر یہ بھی بڑے ہاں ان کے متعلق بھی ذرا سا آ گئی بات محمد اسلم توسی کے بارے میں عالم بعمل تھے زیادہ عالم تو نہیں تھے احمد بن حنبل ابن بارہ کے نہیں لیکن تھے لیکن حدیث سے محبت تھی بڑے عابد تھی ان کا شمار ولیوں میں میں عباد اور زہاد ہوتا ہے انہوں نے لکھی کیا اور ان کے متعلق اتنا یاد رکھیے گا بڑی عبادت ریاضت تو کرتے تھے بڑا زہد تھا ان سے کسی نے پوچھا ان کے زمانے میں کسی نے پوچھا کہ اہل السنہ کون ہے اہل السنہ والجماع کون ہے تو سامنے والے نے کہا کہ ابو بکر کا اور کون تھے کا عمر کا اور کون تھے کا فلاں تو سوال کرنے والے نے کہا جتنوں کا نام لیا وہ تو سب جا چکے ہیں ابھی بتاؤ کون ہے کہا اس وقت دنیا کے سارے اہل سنت والجماعت اہل الحدیث کا امام محمد بن اسلم توسی ہے کیا ہے یہ وقت کے یہ ہے کتاب و سنت عمل کرنے والے جو بدعادات کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کرتے ہو گئے دو ہو گئے نمبر تین الحسن بن سفیان الحسن الحسن بن سفیان نمبر چار ابو بکر الآشری ابو بکر ابو بکر الآشری آشری امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے شاگردوں میں سے کتنے ہو گئے نمبر پانچ ابو بکر محمد بن ابراہیم الاسفہانی ابو بکر محمد بن ابراہیم الاسبہانی آگے نمبر چھ امام ادار کتنی ہاں، جانتے ہیں نام سنا ہے نا امام دار کتنی نمبر سات امام حاکم نمبر آٹھ کہ نو آٹھ امام ابو عبد الرحمان السلمی سولمی ہاں اصول نمبر نو ابو سعید المالینی المالینی نمبر دس بڑے امام ہاں امام ابو عثمان الصابونی ان کو ذرا یاد رکھنا ہاں اپنے وقت کے جس اہل بدعت کے مقابلے میں پانچویں صدی میں سب سے بڑے امام ملیں گے وہ یہی ہیں امام ابو ابو عثمان الصابونی ان کی بڑی کتابیں ہیں توحید پر عقیدے پر منہج سلب پر ان کی بڑی کتابیں ہیں صابونی صابونی سے مشہور ہیں اور وہ صابونی نہیں جو آج ہے ہاں؟ جی جی Muhammad bin Abdullah al-Ansari number eleven eleven ہاں؟ محمد بن عبداللہ الانصاری امام البحقی وغیرہ تھا یہ چند کے نام ہم نے ٹویل ہو گئے نا بارہ بارہ ایک کورس ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر انسان کالے جاتا ہے نا چلو یہ ہو گئے یہ بارہ ہو گئے اور اس کے بعد آج تک لوگ لکھ رہے ہیں اور لیکن انہی لوگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے امام نووی نے بھی ایک اربعین لکھی لیکن یہ اچھی طرح سے یاد رکھیں امام نووی نے جو اربعین لکھی اس میں اور ان حضرات نے جو لکھی ان کے اربعون میں وہ زمین اور آسمان کا فرق ہے وہی اصل میں یاد رکھیں سمجھ آ رہی نا امام نووی کی اربعین اتنا زیادہ مقبول کیوں ہوئی دیکھیں بارہ کا نام بتایا پہلے لکھے ہیں لیکن اتنا مقبول نہیں ہوئی امام نووی کی بہت زیادہ مقبول ہو گئی الحمدللہ کیوں وجہ کیا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ جتنے لوگوں نے اربعون لکھا تھا انہیں اور امام نووی نے جو لکھی ہے دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے وہ فرق کیا ہے سمجھیں پہلے جو اربعون لوگوں نے لکھی تھی وہ کسی نہ کسی ایک مسئلے پر تھی مثلا کسی نے لکھا اربعون فی فضائل القرآن تو چالیس حدیثیں ہوگی صرف فضائل قرآن کے آ گئی بات نا نماز کی فضیلت نہیں کسی نے لکھا اربعون فی فضائل صحابہ صحابہ کے اربعون تو ہے لیکن صرف صحابہ کی فضیلت پر کسی نے لکھا اربعون اور کسی چیز پر پھر صدقات تو اربعون جو ہوتی تھی وہ خاص ٹاپک سبجیکٹ کیا کہتے ہیں خاص ٹاپک بھی تھی جنرل نہیں تھی لیکن امام نووی نے جو اربعون لکھی انہوں نے سوچا کہ اسلام کی ساری بنیادی چیزیں جو ہیں ان کے متعلق چالیس حدیثیں نقل کرو فرق محسوس ہوا ایک ٹاپک پر نہیں ہے یہ امام نووی نے جو نقل کیا وہ انہوں نے یہ دیکھا کہ اسلام کی خاص خاص اہم بنیادیں کیا ہیں اہم مسائل کیا ہیں ان اہم بنیادی مسائل کو سامنے رکھ کر کے امام نووی نے اربعون لکھی اور بلکہ دو اور بڑھا دیا تو کہتے ہیں فورٹی ٹو ہو گئی فرق ہوا دونوں میں یہ فرق ہے امام نووی رحمت اللہ علیہ نے یہ کتاب جب سے لکھی اللہ نے اسی وقت سے اس کی بڑی مقبولیت دی مثال کے طور پر کہ ابھی تو نہیں گئے آپ لوگ کہ اب تک تو دو سے ہو گئی ہوتی ہاں ہاں یہ تھوڑی سی معلومات لے لے تاکہ بات میں وہ سمجھ گئے نا یہ کتاب میں نہیں ہے جو آپ پڑھیں گے نا جو آپ کو نسخہ ملا ہے اربعون آخر ذرا سوچو کہ عبد امام عبداللہ ابن مبارک کتنے پرانے تھے سارے لوگ لیکن کسی کی کتاب کا وجود آج نظر نہیں آتا لیکن امام نووی نے لکھے امام نووی کی وفات کب ہوئی چھ چھتر ہاں، چھ سو تہتر یعنی ساتویں صدی چھٹی صدی ہجری کے آخری اور پہلا روبڑو یہی ہوا نا ساتویں ساتویں نہیں ہاں ٹھیک ساتویں صدی آخر چھٹی کی جی ساتویں نہیں نہیں چھ سو چھ سو اکتیس ہے نا تو ساتویں کی ابتدا ستویں کی ابتدا اور ساتویں آپ ذرا سوچیں اس وقت لکھی گئی کتنے بعد میں لکھی گئی سینکڑوں جیسے امام نووی نے کتاب لکھی سب سے پہلے اس کی شرح ساتویں صدی ہجری کے اواخر اور آٹھویں مشکل سے سو سال گزرے تھے سو سال نہیں گزرے تھے کہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے امام ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ نے اس کی شرح لکھ دی اس کی شرح لکھ ڈالی امام ابن تقیقل عید نے لکھی آج سیکڑوں شرح علماء نے کس کی لکھ ڈالی ہے اربعین نے نوی کی تو اللہ نے اس کو بڑی مقبولیت دی امام ابن دقیق العید امام ابن رجب حنبلی اور آج ابھی لکھتے ہی جا رہے ہیں ابھی آخر میرے خیال سے ہاں، ہمارے شیخ عبد المحسن عباد اور پتہ نہیں کتنے لوگوں نے اس کی شرح لکھ ڈالی اس کا ترجمہ بھی ہوا اللہ تعالیٰ جب اخلاص ہوتا ہے تو ایسے اس کتاب کو قبول کیا جاتا ہے بس یہاں ایک چیز اور بتا کر کے آگے ہم بڑھاتے ہیں امام نوی نے ایک کتاب لکھی اور بتایا کہا کہ میں اربعون تو لکھ رہا ہوں لیکن یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اربعین حدیث کی فضیلت میں جتنی روایتیں منقول ہیں اس میں ایک دو نہیں ہیں جو حدیث منقول ہے سنا ہے لوگ کیوں جمع کرتے رہے کہ اللہ رسول فرمایا جس نے میری امت کے لیے چالیس حدیثیں محفوظ کر دیں اس کا اس قیامت کے اس کی ہم شفاعت کریں گے قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہوگا اس کے گناہ بہت فضائل بیان کیے گئے تھے تو کہتے ہیں کہ اتنا ہم بتا دیں آپ لوگوں کو امام نوی کہتے ہیں کتاب کے شروع میں اتنا آپ لوگ یاد رکھیے گا کہ یہ حدیث صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت سے مروی ہے نمبر ایک اس حدیث کو روایت کیا علی بن نبی طالب نے نمبر دو عبداللہ بن مسعود نے نمبر تین حضرت معاد بن جبل نے نمبر چار حضرت ابو دردہ نمبر پانچ عبداللہ ابن عمر نمبر چھ عبداللہ ابن عباس نمبر سات انس ابن مالک نمبر آٹھ ابو حریرا نمبر نو ابو سعید خدری اتنے نو دس صحاب کرام سے حدیث یہ مروی ہے یعنی کون سی جو چالیس حدیثیں کے حفاظت کرنے یاد کرنے محفوظ رکھنے کے فضائل میں ہیں لیکن کہتے ہیں اتنا یاد رکھنا یہ سب کے سب ضعیف ہیں کوئی قابل عمل نہیں آئی بات سمجھ میں کہتے ہیں کتنے صحابہ سے مروی لیکن سب کے سب کیا ہیں ضعیف ہیں گرچے ہمارے نو نوی کہتے ہیں ہمارے مشائق اہل الحدیث وصول اہل وصول کہتے ہیں کہ ضعیف حدیثیں فضائل اعمال میں قابل عمل ہوتی ہیں لیکن لیکن ہم یہاں نہیں ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں ہر ضعیف حدیث قابل عمل نہیں ہوتی اس کو اگر سمجھ میں آئے تو یاد کر لیں تو کیونکہ یاد تو فضائل اعمال کا دور ہے نا بھائی جہاں دیکھو فضائل فضائل فضائل ہر ایک میں محرم آ جائے تو محرم کی فضیلت تو ضعیف حدیث اہل الحدیث جو کہتے تھے فضائل اعمال میں ضعیف حدیثیں حجت ہوتی ہیں قابل عمل ہوتی ہیں تو ایسا نہیں ہے جیسے لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے اس کو سمجھیں گے ہے سمجھنے کے ارادہ انشاءاللہ بولو چلو بولے چلو کوئی بھی ضعیف حدیث قابل عمل ہوتی تین شرطوں کے ساتھ ایسا نہیں اگر محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا ہاں گلے پھاڑ کے تقریر کرے محمد نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوگا حدیث میں آیا ہوا ہے ہاں، نہیں کتنی شرطیں تین کوئی بھی ضعیف حدیث قابل عمل اس وقت ہوتی ہے جب کہ تین شرطیں پائی جائیں ہاں پہلی شرط جہاں سمجھ میں نہ آئے دس مرتبہ سمجھے لیکن سمجھے اس کو ابھی نہیں بعد میں سمجھیں ابھی سمجھیں کوئی بھی ضعیف حدیث قابل احجت کب ہوتی ہے تین شرط نمبر ایک پہلی شرط وہ حدیث شدید ضعف نہ ہو یعنی بہت زیادہ ضعف نہ ہو زیادہ ضعیف نہ ہو یعنی ایسی حدیث نہ ہو جس کی روایت کرنے والا دجال کذاب سمجھ گئے نا مکار ہو دیندار ہو مسلمان ہو سچا ہے جھوٹ بولنے مشہور معروف نہیں کہ ہاں جھوٹا آدمی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ حافظہ تھوڑا سا قوی ہو گیا ہو کمزور ہو گیا ہو دیکھ کے پڑھنا نہ آتا ہو آنکھیں تھوڑی سے بھولنے کی بیماری کبھی ہو جاتی انسان کو انسان دیندار ہے پرہیزگار ہے متقی ہے بڑا نیک انسان ہے لیکن بھولنے کی بیماری تھوڑی سے لگ گئی سمجھ گئے نا اس کا اپنا قصور تو نہیں ہے اب حدیث تو ضعیف ہو گئی ہو سکتا ہے حضرت بیان کرنے میں بھول گئے ہوں گے سمجھ گئے نا کچھ بھول جاتا ہے نشان داری اگر معمولی دجال مکار ایار نہ ہو راوی تھوڑا سا سند میں کیا ہو زعف بہت کم ہو نمبر دو نمبر دو اس حدیث میں جس چیز کی فضیلت بیان کی گئی ہو وہ چیز بسند صحیح ثابت ہو یعنی جس حدیث کی اس ضعیف حدیث میں جس چیز کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے فضیلت سمجھتے ہو نا وہ اصل چیز صحیح حدیثوں سے ثابت ہو جیسے نماز با جماعت نماز کی فضیلت ثابت ہے نماز کی فضیلت ثابت ہے قرآن سنت سے نفلی رودے کی فضیلت ثابت ہے رمضان کی بہت ساری فضیلتیں ہیں اب اگر رمضان کی فضیلت میں کوئی ایسی ضعیف حدیث مروی ہے جو زیادہ ضعیف نہیں بس ایک اس میں تھوڑی سے کچھ فضیلت زیادہ بیان کر دی گئی تو وہ قابل ہے قبول ہوگی لیکن اس چیز کا کوئی وجود ہی نہ ہو کوئی فضیلت ہی اس کی نہ ہو پھر بھی ضعیف حدیث سے اس کی فضیلت بیان کی جائے حالانکہ وہ چیز ثابت ہی نہیں تو ایسی ضعیف حدیث قابل قبول نہیں ہے دو شرطیں ہو گئی بیٹے نمبر تین تیسری شرط تیسری شرط اس حدیث پر عمل کریں تو سو فیصد اللہ کے رسول کے فرمان ہونے کا یقین بھی نہ کر لیں انگلش بتا بیٹا صاحب یہ سمجھ میں آیا کیا کہیں گے یعنی یقین سمجھتے ہو نا ہنڈریڈ پرسینٹ یقین نہیں ڈاؤٹ تھوڑا سا ہو بھائی نوے فیصد اللہ کے رسول کا فرمان ہو سکتے ہیں اور ٹین پرسینٹ کیا ہو ہو سکتا ہے نہ ہو آگے بات یہ تین شرطیں تو امام نوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ حدیث نو دس صاحب کرام سے مربی لیکن ضعیف ہے علماء کہتے ہیں کہ فضائل اعمال میں حدیث قابل عمل ہے لیکن میں اس لیے اس حدیث کی وجہ سے اربعین نہیں لکھ رہا ہوں یہ بڑی چیز ہے اس کو علم کہتے ہیں ہاں۔ کہتے ہیں میں اس حدیث کو صحیح سمجھ کر کے یہ اربعین نہیں لکھ رہا ہوں ہاں۔ لوگ لکھتے ہوں گے لوگ آج بھی لکھتے ہیں لوگ آج آج ہمارے یہاں سینکڑوں اربعین حدیث معلوم بیٹے ہمارے ہندوستان میں سینکڑوں لوگوں نے لکھی کیا عرب لیکن ہے یعنی چہل حدیث کہتے ہیں کیا چہل ہے چہل کے معنی چالیس فارسی لفظ چالیس حدیثیں بہت لکھی ہیں کتنی حدیثیں جن کا پتا ہی نہیں کہ کہاں کی ہیں وہ تو امام نبی کہتے ہیں میں اب تم کو بتا دیتا ہوں کبھی ہمارے اوپر کوئی اعتراض نہ کرے کہ نووی نے کیوں صحیح حدیث پر عمل کرتے ہوئے عربی لکھ دی میں یہ چالیس حدیثیں اس لیے نہیں لکھ رہا ہوں کہ اس کی فضیلت ہے نہیں میں ہمارے سامنے دوسری حدیثیں ہیں ان کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے میں لکھ رہا ہوں ان میں دو حدیثیں حجت بنایا امام نوی نے نمبر ایک دوستو ابھی شیخ عبد الوکیل نے اس حدیث کو پڑھا نظر اللہ ان سمع مقالتی فحا فدہ و ثم اداها كما كما سمعها فرب مبلغ من او قال والسلام نظر اللہ نے فرمایا اللہ میرے امت کو ترو تازہ رکھے ترو تازہ خوش سدا بہار کیا کہتے ہو ہمیشہ مزہ لیتا رہے کیا کہتے انجوائے کر رہے ہمیشہ بنا لیتا رہے اللہ تعالیٰ دی دنیا دونوں اس کی سوار دے کس کی من منی مکالت جس نے میری کوئی حدیث سنی پھر اس کو یاد کیا واہ اور اس کو کیا کیا محفوظ کیا بعض اہل علم کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب اللہ نے دو شرطیں رکھی فحافظہ اس نے حدیث کو یاد کیا حفظ کرنا حافظ صاحب بولتے ہیں نا حافظ قرآن قرآن حفظ کیا ہے اس نے حدیث کو یاد کیا اور اس پر عمل کیا تو کیا نتم ہوگا جس نے میری حدیث سنی یاد کیا عمل کیا پھر اپنے پاس نہیں رکھا غیروں کو پہنچا دیا تو امام نبی کہتے ہیں اس حدیث میں حدیث یاد کرنے عمل کرنے اور غیروں تک پہنچانے کے والے کے لیے اللہ کے رسول نے دعا دی ہے اس دعا کا مستحق بننے کے لیے میں نے لکھی ہے اور امام امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں اللہ گزب کی بات کہتے ہیں اگر علماء اور علم کی طالب علم کی فضیلت میں کوئی آیت کوئی حدیث نہ بھی ہوتی تو یہی ایک حدیث کافی تھی بشارت کے لیے اتنی بڑی بشارت اور کیا ہو سکتی ہے کہ نبی کی دعا ملی اسی لیے الحمدللہ نبی کی دعا ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں ہاں، امام تاؤس کا نام سنا ہے ہاں، امام تاؤس یمن کے بہت بڑے محدث تھے امام تاؤس یمانی یمن کے رہنے تھے یہ شام کے ایک شخص کو ملک شام کا ایک شخص اس نے سوچا بہت بڑے محدث موجود ہیں چلیں ان سے حدیث حاصل کر کے آئیں حدیث حاصل کرنے کے لیے یمن کی طرف گیا ہو جب یمن کی طرف گیا ڈھونڈتے ہوئے ان کے محلے میں پہنچا محلے میں جانے کے بعد لوگوں سے پوچھے یہ ان کا گھر ہے دروازہ کھٹکھٹایا دروازہ کھٹکھٹایا تو کہتے ہیں دروازہ کھولنے والا اتنا بوڑھا تھا کہ آنکھیں اندر گئی ہیں بال پورے سفید ہو گئے ہیں اور یہ چمڑے جو ہیں اس کے ایسے کبھی آدمی موٹا رہتا ہے تو بڑھاپے میں چمڑے گوشت سوکھ جاتا تو چمڑے ایسے چمڑے لٹک رہے ہیں میں نے کہا اتنا بوڑھا ہم کو کیا حدیث سنائے گا میں نے کہا السلام علیکم آن تاؤس آپ امام تاؤس ہیں ہوں <laughs> میں کون ہوں میں ان کا بیٹا ہوں مجھے باپ سمجھتے ہو اب اس طالب علم کہتا ہے میں تھوڑا سا پیچھے گیا <laughs> جب بیٹا اس عمر کا ہے تو بیٹا باپ کس کام کا ہوگا کہنے بڑی حیرت ہوئی ہم نے کہا میں نے میری ساری محنت کھا گئی اب اتنا بوڑھا بیٹا ہے تو باپ کیا سکھلائے گا بہرحال چک جا چکا تھا دروازہ کھولا لے گیا اندر گئے تو ماشاء اللہ امام تاؤس بیٹھے کو تو دیکھا تھا کس پوزیشن میں امام تاؤس بیٹھے ہوئے ہیں کیسے آنا ہوا نہیں نہیں اب سوچتا اس بڑھاپے میں حدیث کیا سنائے گا یہ سمجھئے نا کہتے ہیں پیچھے ہٹتے رہے کہا بھائی کیسی آنے تھے بغیر ضیافت کے تو کہنے لگے کہ میں آیا تھا کہ آپ سے حدیث سنوں گا لیکن آپ تو اتنا بوڑھے ہو گئے ہیں کہا کتنی حدیث سننا چاہتے ہو سن لو انخریف دنیا کا ہر انسان سٹیا جاتا ہے لیکن اللہ کے رسول کے حدیث پڑھانے والا کبھی نہیں سٹیا تھا کیوں نبی نے نظر اللہ عمران دی نظر اللہ عمران سمیہ مکالتی نبی کی حدیث بیان کرنے والا دعا کہاں گئی اس لیے ماشاء اللہ ہمارے علماء اتنے پرانے اتنے بوڑھے مونا ابراہیم صاحب سیال کوٹی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں شیخ القل میاں ندی حسین محدث دہلوی رحم جن کے متعلق کے میں میں نے کہا کل فجر بعد ہے کہیں پروگرام وہ کہتے ہیں اتنے ہو گئے تھے لیکن کبھی ایک حرف ادھر ادھر کا نہیں ہوتا تھا بڑھاپے کی وجہ سے اور آخری درد جو دے رہے تو جنوں کو دے رہے سورج جن کی تفسیر بیان کر رہے تھے نہ ابن کثیر سامنے ہے نہ کوئی اور تفسیر صرف زبانی بیمار تھے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا لیٹے ہیں میاں صاحب رحمۃ اللہ ایسے ہی ساری دنیا کے لوگ عیادت کے لیے کہا جب میں گیا تو دیکھا کہ سورہ جن کی تلاوت اور پھر اس کے بعد پوری سورہ جن کی تفسیر کر رہے ہیں ہم لوگ حیرت میں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے ہم بھی سن رہے ہیں لیکن جب سورہ جن کی تفسیر ختم ہوئی تو السلام علیکم آباد وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم میاں صاحب وعلیکم السلام وعلیکم السلام کرتے جا رہے ہیں بستر مرگ بستر مرگ پر ہیں بوڑھا اتنا انسان لیکن زندگی بھر اللہ کے رسول حدیث کا درس دیا ہے تو کہتے ہیں ہم بس وعلیکم السلام جب وعلیکم السلام بند ہو گئے ہم نے کہا استاد آپ کیا کہا تھوڑی دیر ہوا جنوں کی جماعت آئی تھی کہہ رہی تھی کہ ہم آج چاہتے ہیں کہ آپ ہم کو سور جن کی تفسیر بیان کر دیں تو تفسیر سن کر کے جا رہے تھے سلام کر رہے تو میں ان کے سلام کا جواب وعلیکم السلام کہہ رہا تھا تو امام ابن کثیر کہتے ہیں کوئی اگر فضیلت کی آیت اور حدیث نہ ہو تو صرف یہی نظر اللہ عمران سمے یہ کافی ہے فضیلت کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو اس کا مستحق بنا دے اور دوسری حدیث امام نبی کیا کہتے ہیں بلغو انی ولو آیا کا یہ دو حدیثیں تھیں جس کی بنا پر میں نے مجبور ہو کر کے عجر و ثواب حاصل کی غرض کرنے کی غرض سے ہم نے اربعین حدیث لکھی ہے آئی بات سمجھ میں چلیں الحمدللہ